الباب السابع وثلاثمئة باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر اونٹ یا دیگر جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹکانے نیز سفر میں کتے اور گھنٹی کو ساتھ رکھنے کی کراہت کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا گھنٹی ہو مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم حضرت ابو رحرب اللہ انہوں ہی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ شیطان کے باجے ہیں مسلم